پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم بزرگان محترم امت کے نوجوانوں پیارے بچوں گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں ایک بڑا مشہور تاجر ترکستان کا رہنے والا اور ترکستان کے شہر خوراسان میں اس کے بڑے بڑے باغات تھے اور ان باغوں میں مختلف قسم کے درخت لگے ہوئے اور ڈیفرنٹ ٹائپس کے فروٹس تھے جو اس کے ان باغوں میں گرو ہوا کرتے تھے ایک مرتبہ یہ ترکستان کا باغوں کا مالک اپنے باغ میں انٹر ہوا اس نے اپنے باغ میں ایک نوکر رکھا تھا خادم رکھا تھا جس کا کام تھا کہ وہ باغ کی نگرانی کیا کرتا تھا کہ کوئی چور اچکا باغ میں آ کر وہ فروٹس کو روب نہ کر لے اسے توڑ کر نہ لے جائے اس کے لیے اس نے خادم رکھا تھا اور خادم کا نام مبارک تھا یہ مبارک خادم اپنے اس مالک کے باغ میں خدمت کیا کرتا تھا غریب خادم ہے ایک دن یہ ترکی مالک باغ میں داخل ہوا اور اس نے اپنے خادم مبارک کو بلا کر یہ کہا کہ مبارک میرے یہ دو درخت ہیں میرے باغوں میں ان میں سے انار توڑو پومگرینٹ توڑو اور پومگرینٹ کا جوس بنا کر میرے سامنے حاضر کرو مبارک دوڑتا ہوا گیا اس نے پومگرینٹ اور ان اناروں کو توڑا انار کا جوس بنایا اور جوس بنا کر اپنے مالک کے سامنے پیش کیا مالک نے جب وہ جوس کا ایک سپ لیا ہے اتنا کھٹا وہ جوس تھا کہ وہ مالک پی نہیں سکا اور اس نے گلاس واپس کر دیا اور کہا کہ مبارک دوسرا انار دوسرے درخت سے لاؤ اور مجھے اچھا میٹھا جوس پلاؤ مبارک دوڑتا ہوا گیا دوسرے درخت پر چڑھا وہاں سے انار توڑے انار کا جوس بنایا اور اب پھر جوس پیش کیا ترکی مالک نے جب دوسرے درخت کا کہ انار کا وہ جوس پیا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ کھٹا تھا اتنا کھٹا تھا کہ مالک نے تھو تھو کر کر کے پورا واپس دیا اور کہا کہ مبارک تو کیسا انسان ہے اتنے سال سے میرے باغ میں خدمت کرتا ہے تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ انار میٹھا کون سا ہوتا ہے کھٹا کون سا ہوتا ہے کون سے درخت پر میٹھا انار ہوتا ہے کون سے درخت پر کم ہوا کرتا ہے تو اتنی بھی آئیڈنٹیفیکیشن نہیں کر سکتا ہے تو میرا کیسا خادم ہے جب یہ بات اس مالک نے مبارک کو کہی تو مبارک جواب میں کہنے لگا کہ میرے مالک آپ نے مجھے باغ کی نگرانی کے لیے رکھا ہے فروٹس ٹیسٹ کرنے اور فروٹس کو کھانے کے لیے نہیں رکھا ہے مجھے پرمیشن ملی ہے کہ میں باغ کی نگرانی کروں اندر باہر اس کا خیال رکھو لیکن آپ نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو ان فروٹس کو کھا سکتا ہے یا انہیں ٹیسٹ کر سکتا ہے میرے مالک جب تم نے پرمیشن نہیں دی تو میں اسے کھا کیسے سکتا ہوں اور جب کھا نہیں سکتا تو مجھے کیسے پتا چلے کہ کون سے درخت پر اچھے انار ہے کون سے پر نہیں ہے کون سے کھٹے اور کون سے میٹھے ہے یہ جملہ جب اس ترکی مالک نے سنا ہے وہ اتنا امپریسڈ ہوا ہے کہ وار مبارک تیرے اندر اتنا اللہ کا ڈر موجود ہے تو ایسا امانت دار ہے کہ اتنے سالوں سے تو کام کرتا ہے تو نے آج تک میرے ایک فروٹ کو کھایا نہیں اسے چکھا نہیں اتنا امپریسٹ ہوا ہے وہ مالک مبارک پر اور مالک دل میں سوچنے لگا ایسے اللہ والے کو ایسے نیک آدمی کو ایسے امانت دار کو ایسے اللہ سے ڈرنے والے کو میں باغ کی نگرانی کے لیے رکھو مالک کے دل میں خیال آیا بڑا نیک مالک تھا اس کے دل میں خیال لایا بجائے اس کے کہ یہ میری خدمت کرے کیوں نہ اسے میں فری کر دو تاکہ یہ سارے جہانوں کے مالک کی عبادت کیا کرے اور اسی وقت اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور یہ کہا کہ مبارک جو ویجز میں تمہیں دیتا ہوں برابر دیتا رہوں گا لیکن آج کے بعد تم میرے باغوں کی خدمت نہیں کرو گے میں نے تمہیں فری کر دیا آج کے بعد اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ تمہیں ٹوینٹی فور سیون میں نے پرمیشن دے دی کہ تم رات دن اللہ کی عبادت کر سکتے ہو میری خدمت کی ضرورت نہیں ہے ویجز تمہیں وقت پر مل جایا کرے گا مبارک تو بڑا نیک نوجوان تھا اس نے سوچا ایسی اپورچونٹی کے گھر پر روزی بھی آ جائے اور میں اللہ اللہ بھی کرتا رہو مبارک نے اسے ایکسپٹ کر لیا اس وقت ترکی مالک نے یہ کہا لیکن ایک میری ریکویسٹ ہے ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے گھر کے بازو میں میں نے اپنے نوکروں کے لیے گھر بنا کر رکھے ہیں ایک چھوٹا سا گھر میرے گھر کے بازو میں ہے اگر تم وہاں پر رہنے لگو تو مجھے فائدہ یہ ہوگا جب جی میں آئے گا تمہارا دیدار کر لوں گا جب جی میں آئے گا تمہارے پاس آ کر بیٹھ جاؤں گا تم سے دین کی باتیں سنتا رہوں گا میری ریکویسٹ ہے میرے گھر کے بازو میں جو چھوٹا سا روم ہے ایک کھولی بنی ہوئی ہے تم اسی میں رہ لو مبارک نے منظور کر لیا اور یہی ہوا کہ ترکی مالک نے اسے سائیڈ پر ایک کمرہ دے دیا اسی کمرے میں وہ رہنے لگا اسی کمرے کے اندر مبارک وہاں پر اپنا وقت گزارنے لگا زمانہ گزرتا گیا اور مبارک اسی کمرے کے اندر رہتا تھا حال یہ ہے کہ مالک آتا مبارک سے ملاقات کرتا اس سے اپنی دل کی باتیں کرتا دین کی باتیں سنتا زمانہ گزرتا چلا گیا ایک دن ایسا ہوا وہ ترکی مالک اپنے گھر سے باہر نکلا ادھر سے مبارک باہر نکلا مبارک کی نظر پڑی کہ آج میرا مالک پریشان نظر آتا ہے تو مبارک نے اپنے مالک سے کہا کہ میرے مالک اگر تمہیں کوئی پرابلم نہ ہو تو میں اتنا سوال کر سکتا ہوں کہا کیا بات ہے کہا میرا سوال یہ ہے کہ آج تم پریشان لگ رہے ہو تم ٹینسڈ معلوم ہو رہے ہو اگر تم فیل کرتے ہو کہ مجھے بولنے سے تمہارا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے تو بتاؤ مجھے میں کیا کر سکتا ہوں مالک نے کہا کہ مبارک تم نے بالکل صحیح سوچا آج واقعتاً میں ٹینسڈ ہوں اور اب میں تمہیں میرے دل کی بات بتاؤں اصل میں معاملہ یہ ہے میری بیٹی جوان ہو چکی ہے اور میری بیٹی کو اللہ نے بہت حسن دیا ہے خوبصورت بھی ہے پڑھی لکھی بھی ہے باعزت بھی ہے نیک بھی ہے نمازی بھی ہے اور چونکہ اللہ نے بھی مجھے بہت مال و دولت سے نوازا عزت دی ہے اتنے سارے پیغام میری بیٹی کے لیے آئے ہیں بڑے بڑے رئیسوں کے بڑے بڑے امیروں کے اور اتنے شہزادوں کے پیغام آئے ہیں میں کنفیوزڈ ہوں کس کے ہاتھ میں میری بیٹی کا ہاتھ دے دو کیسے ڈیسائیڈ کرو کہ اتنے بہت رشتوں میں میری بیٹی کے لیے کون سا رشتہ مناسب ہوگا مبارک بڑا نیک انسان تھا اس نے کہا کہ اگر تم نے مجھ سے اپینین پوچھا ہے تو میں تمہیں یہ بتلاؤں کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم سے پہلے دو امتیں گزری ہیں ایک مسا علیہ السلام کے زمانے میں امت گزری جنہیں یہودی کہا جاتا ہے ان لوگوں کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ مال کے دیوانے تھے دولت کے اوپر دیوانے تھے ان کے رشتے مالوں پر ہوتے ان کے سودے مال پر ہوتے ان کی دوستی مال پر ہوتے گویا منی اورینٹڈ لوگ تھے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی اور عیسائیوں میں یہ دیکھا گیا کہ وہ حسن کے دیوانے تھے خوبصورتی کے پیچھے دیوانے تھے ان کے رشتے جمال پر ہوتے ان کے رشتے خوبصورتی کی بنیاد پر ہوا کرتے تھے اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو آپ نے یہ پیغام دیا کہ نہ زر پرست بننا نہ حسن پرست بننا دین کو اپنا متمہ نظر بنا لینا نہ مال کے پیچھے بھاگنا نہ خوبصورتی کے پیچھے بھاگنا مال بھی ختم ہو جائے گا خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رشتے کیا کرو حسب نصب مت دیکھو مال مت دیکھو خوبصورتی مت دیکھو دینداری کو متوجہ دینداری کو متمح نظر بنا لو نبی نے فرمایا کامیاب ہو جاؤ گے اس لیے میرا اوپینین یہ ہے کہ یہ اتنے سارے رشتے آئے ہوئے ہیں سب میں غور کرو دینداری کہاں پر ہے مال تو اللہ دے گا دولت عزت شہرت سب ملے گی دینداری کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور یہ اپنا پوائنٹ آف ویو بنا لو کہ مجھے دینداری دیکھنا ہے دیندار تمہیں جو نظر آ جائے اس کے مطابق معاملہ کر لیا جائے اب جب یہ بات کہی گئی تو اس نے ارادہ کر لیا کہ اب انشاءاللہ ان رشتوں میں سے جو سب سے دیندار ہوگا اسے میری بیٹی دے دوں گا یہ اپنے گھر پر گیا وہ ترکی مالک اپنی وائف کے پاس گیا اور وائف کو جا کر وہ پوری بات سمجھائے جو مبارک نے بتلائے تھے وائف نے بھی یہ کہا کہ مبارک کی بات مجھے بھی پسند آ گئی تو چلو جتنے پروپوزلز آئے ہیں ہم دیکھتے ہیں ان میں کون دیندار ہے اسی کو اپنی بیٹی دے دیں گے اور سارے پروپوزلز کی لے کر بیٹھ گئے ابھی دیکھ رہے تھے تو بیوی نے یہ کہا کہ میرے سرتاج اگر یہی بات ہے کہ ہمیں مال نہیں دے دیکھنا ہے دولت نہیں دیکھنی ہے عہدہ نہیں دیکھنا ہے مکان نہیں دیکھنا ہے دینداری کو دیکھنا ہے تو میرے نزدیک اگر سب سے اچھا دیندار نوجوان کوئی ہے تو ہمارا وہ ہمارے قریب میں رہنے والا ہمارا اپنا مبارک ہے کہ جو بڑا دیندار ہے اور ہم اس کے دینداری پر خوش ہے مالک نے کہا یہ بات تو میرے ذہن میں بھی نہیں آئی ساری دنیا میں رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں اور جو لڑکا ہمیں چاہیے وہ تو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے ہمارا اپنا مبارک ہے میاں بیوی نے ڈیسیشن لے لیا کہ اگر دینداری کو اپنی بیٹی دینا ہے تو کیا امیری کیا غریبی کون بڑا کون چھوٹا مبارک دیندار ہے ہمیں اس کی دینداری پر یقین ہے ہم اپنی بیٹی اپنی بیٹی مبارک کو دے دیتے ہیں دونوں میاں بیوی نے ڈیسائیڈ کر لیا ترکی مالک فوراں باہر نکلا مبارک کے کمرے میں گیا اور کہا مبارک ہمارا ہسبینڈ وائف کا دونوں کا یہ ڈیسیشن ہے ہم نے اپنی بیٹی کے لیے اپنا داماد چن لیا ہے اور مبارک ہم چاہتے ہیں اپنی بیٹی ہم تمہیں دے دے بولو تمہاری کیا مرضی ہے مبارک نے سوچا یہ گرانہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس گرانے کو دین سے محبت ہے اس گرانے میں دینداری موجود ہے تو پھر منع کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے مبارک نے کہا مجھے یہ رشتہ منظور ہے اور اس ترکی مالک نے جو اتنا بڑا مالدار قسم کا انسان تھا اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ مبارک سے کر دیا اور وہ مبارک جو کل تک ان کی ویجز دیا کرتا تھا کل تک ان کا خادم تھا انہوں نے اسے اپنا سن ان لو بنا لیا شادی ہو گئی مبارک کی اور شادی ہوئی ہے مبارک کی اس رئیس اس ترکی مالک کی بیٹی کے ساتھ میں دونوں ماشاءاللہ دیندار ہے دونوں متقی ہے زندگی دونوں نے شروع کر دی میریڈ لائف میں دونوں بہت ہی خوش ہے وقت گزرتا گیا گزرتا گیا اور ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گھر پر ایک بیٹا دیا ایک بچے کی ولادت ہوئی اور دونوں میاں بیوی نے مل کر بچے کا نام عبداللہ رکھ دیا عبداللہ ان کا بیٹا مال و دولت میں پلنے لگا اور چند دن نہیں ہوئے اس کے بعد ترکی مالک کا انتقال ہو گیا ترکی مالک کی بیوی کا چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا ایک ہی بیٹی تھی ساری کی ساری ملکیت اور جائیداد اس بیٹی کے پاس آئے مبارک ان کے شوہر تھے گویا دونوں میاں بیوی کو اللہ نے دولت سے بھی نوازا دین کی بنیاد پر بنیاد ڈالی ہے آج مبارک کو اللہ نے مال و دولت سے نواز دیا گھر میں بیٹا ہے عبداللہ عبداللہ بھی مال و دولت میں پلنے لگا عبداللہ کی پیدائش اور پرورش بھی مال و دولت میں ہونے لگی خوب اللہ نے نعمتوں سے نوازا تھا دونوں ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں عبداللہ دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا ہے لیکن عبداللہ کو پیدا ہوتے ہی اتنی جاہ و جلالی ملی ہے اتنی مال و دولت نصیب ہوئی ہے کہ بس آسائش کے اندر زندگی گزر رہی ہے عبداللہ جوان ہوتا گیا ماں باپ تربیت کرتے رہے کوشش کرتے رہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ لاکھ تربیت کرے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اولاد پھر بھی سلپ ہو جاتی ہے ان کے کیس میں ایسا ہی ہوا ماں نیک ہے باپ نیک ہے تربیت بھی کر رہے ہیں لیکن اتنا اتنی مال و دولت اور جاہو جلالی ہے کہ عبداللہ جب جوان ہوا ہے غلط فرینڈشپ میں پڑ گیا غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا عبداللہ جوان ہو چکا ہے فرینڈ سرکل اس کا ہے بس شباب ہے اور جوانی ہے اور دوستوں اور یاروں کے ساتھ میں وہ اتنا ان کی باتوں میں آ گیا باپ نصیحت کرتا ہے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا ماں نے نصیحت کی ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا بیچارے دونوں میاں بیوی پریشان مبارک بھی پریشان اس کی بیوی بھی پریشان کہ بیٹا عبداللہ ہاتھ سے جا رہا ہے اور اپنے دوستوں کی صحبت میں پڑا ہوا ہے اور مال و دولت میں ایسا گیا ہے کہ اب اسے دینداری کا لحاظ نہیں ہے رات ہوتی ہے دونوں میاں بیوی تحجد میں رو رو کر اپنے بچے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور میرے بھائیو یاد رکھنا کہ ماں باپ جب تحجد میں دعائیں کرتے ہیں ماں باپ جب اولاد کے لیے رات کی اندھیریوں میں آسو بہاتے ہیں ان آنسوؤں کو اللہ کبھی بیکار نہیں کرتا برحال دونوں دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر عبداللہ کا حال یہ ہے کہ فرینڈ سرکل میں اتنے وہ غلط راستے پر چلا گیا یہ عبداللہ کہ ایک دن وہ آیا کہ عبداللہ نے شراب پینا شروع کر دیا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بستان المحدثین میں لکھا ہے کہ عبداللہ ایک دن وہ آیا کہ باغ میں ایپلز توڑنے کا وقت آیا ایک دن ہوتا تھا جب سارے ایپلز پک جاتے تھے تو یہ لوگ وہاں جاتے تھے اور ایپلز کو توڑا کرتے تھے سیب توڑا کرتے تھے عبداللہ نے اس نائٹ کو جب ایپلز توڑے جانے والے تھے ایک پارٹی رکھی ہے سارے فرینڈز کو بلایا ناچنے والیوں کو بلایا اور شباب اور شراب کا دور چلنے لگا سب لوگ باغ میں موجود ہے موسیقی ہو رہی ہے میوزک بج رہا ہے ناچنے والیاں ناچ رہی ہے اور عبداللہ گانا بھی اچھا گاتا تھا اور ربات بہت اچھا بجایا کرتا تھا ربات یہ اس زمانے کا ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جو ہمارے زمان کے گٹار سے ملتا ہے کہ اس میں بھی تار ہوتے ہیں اور گٹار کی طرح بجایا جاتا ہے تو عبداللہ گانا بھی گاتا تھا سنگر بھی تھا اور میوزیشین بھی تھا وہ گٹار بھی بجایا کرتا تھا عبداللہ گٹار بجا رہا ہے گانا گا رہا ہے شراب پی رہے ہیں رات کا وقت ہے محفل جمی ہوئی ہے اس سیب کے باغ میں ایپل کے باغ میں سب مزے لے رہے ہیں اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں زور و شور میں یہ محفل چل رہی تھی اور عبداللہ جو گٹار بجائے جا رہا تھا بجاتے بجاتے بجاتے پتا نے اس کی آنکھ لگ گئی بھری محفل میں عبداللہ سو گیا تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ کی آنکھ کھولی اسے خیال آیا شاید بہت نشا ہو گیا ہے جس کی بنا پر آنکھ لگ گئی پھر اپنی انگلیاں اپنی گٹار کے تاروں پر رکھی اور بجانے کی کوشش کی ہے گٹار بجی نہیں رہا ہے عبداللہ نے تمام تاروں کو درست کیا اسے بالکل سٹیٹ کیا پھر بجانے کی ٹرائی کی اب بھی نہیں بج رہا ہے عبداللہ نے تیسری مرتبہ گٹار کے تاروں کو درست کیا اور میرے بھائیوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب پروردگار ہدایت کے فیصلے کرتا ہے تو کیسے اسباب پیدا کر دیتا ہے تیسری مرتبہ عبداللہ نے گٹار بجایا اب جب گٹار بجا رہا ہے تو قرآن کریم کی آیت کی آواز نکل رہی ہے قرآن کریم کی آیت کی آواز سنائی دی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا یعنی للذین آمنوا ان انتہ قلوبهم لذکر ذکر اللہ وما نزل من الحق اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کیا ابھی بھی وہ ٹائم نہیں آیا کیا ابھی بھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ لوگوں کے دل نرم ہو جائے اللہ کی یاد کے لیے اللہ کے نازل کیے ہوئے حق کے لیے کیا ابھی بھی وہ ٹائم نہیں آیا قرآن کریم کی آیت اس محفل میں عبداللہ کے کان میں سنائی دی ہے اللہ نے ہدایت کا فیصلہ رکھا تھا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں وہ تحجد میں ماں باپ نے جو دعائیں کی تھی آسو بہائے تھے وہ دعائیں رنگ لائی ہے عبداللہ کے کان میں قرآن کی آواز آئی ہے ایسا دل میں جھٹکا لگا ہے ایسا دل میں جھٹکا لگا عبداللہ نے گٹار کو زمین پر ڈال دیا آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اور زور زور سے کہنے لگے بلا یا ربی قدانا بلا یا رب دانا ہاں میرے پروردگار وہ ٹائم آ چکا ہے ہاں میرے مولا وہ وقت آ چکا ہے عبداللہ نے یہ جملے کہے اور وہیں سے وہاں سے نکل گئے اور اس کے بعد میں عبداللہ کی زندگی میں انقلاب آیا ایسا انقلاب آیا عبداللہ مجلس سے نکلتے ہیں اس کے بعد میں سیدھے اپنے والد مبارک کے پاس گئے اور اپنے والد کو جا کر کہا کہ میں نے بزنس کرنے کا ارادہ کیا ہے ابا جان مجھے پیسے دیجئے مبارک سوچنے لگے یہ میرا عبداللہ جوان ہو گیا شباب اور شراب کو نہیں چھوڑتا آج اس کو بزنس کی سوجی ہے یہ بزنس کرنے والا ہے باپ نے سوچا کہ کوئی بات نہیں اگر بچہ کوئی اچھا ارادہ کر رہا ہے تھرٹی تھرٹی درہم نکال کر سلور کوئنس نکال کر عبداللہ کے ہاتھ میں دے دیے کہ جا عبداللہ اگر تو بزنس کرنا چاہتا ہے تو یہ پیسے ہے عبداللہ نے وہ تیس ہزار درہم لیے کیا وہ بزنس کر کرتا عبداللہ عبداللہ کے لیے تو اللہ نے ہدایت کا فیصلہ کر دیا عبداللہ نے سفر کیا ہے اور علم حاصل کرنا شروع کیا ایک عالم کے پاس گئے دوسرے کے پاس گئے تیسرے کے پاس گئے مختلف علماء کے پاس گئے شہروں شہروں کا سفر کیا دو سال تک علم حاصل کرتے رہے اور دو سال کے بعد واپس اپنے گھر پر آئے ہیں باپ نے پوچھا بیٹا تھرٹی تھاؤزن لے کر گیا تھا کون سی تجارت کر کر آیا ہے عبداللہ نے اپنے ابا کو جواب دیا یا بھی تجارت کو من عذاب علیم ابا جان وہ تجارت کر کے آیا ہو کہ جس سے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے جملہ سننا تھا باپ کی آنکھوں میں آسو آ گئے مبارک سمجھ گئے اللہ نے ہماری سن لی ہے میرے بیٹے کے دن بدل گئے ہیں میرے بیٹے کی زندگی بدل گئی ہے اس کی سوچ بدل گئی ہے باپ نے کہا بیٹے یہ بیس ہزار درم اور لے لو اور جاؤ جو تم کر رہے ہو کرتے جاؤ اللہ نے تمہیں کامیابی کا راستہ بتا بتلا دیا ہے عبداللہ بن مبارک نے عبداللہ بیٹے نے وہ پیسے پھر سے لیے اور اس کے بعد میں پھر علم حاصل کرنا شروع کیا اور علم حاصل کرتے رہے اور اس کے بعد میں جب واپس آئے ہیں تو دنیا نے اسی عبداللہ کو آج عبداللہ بن مبارک کا نام دے دیا ہے یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا واقعہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں چمکایا ایسا چمکایا کہ آج انہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے حدیث میں اگر کوئی امیر المؤمنین ہے تو وہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی بدل ڈالی ہے انہیں ایک بڑا امام بنایا محدث بنے صوفی بنے اللہ کے ولی بنے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہنڈریڈ یرز کے بعد کا واقعہ ہے گویا حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سو سال کے بعد میں یہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے بڑے ولی بنے ہیں اور عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ وہ محدث ہے کہ جتنے بڑے بڑے حدیث کے امام ہیں یہ ان سب سے آگے ہیں امام بخاری امام مسلم امام ترمیزی امام ابو داود امام نسائی امام ابن ماجہ یہ جو چھے صحیح کتابیں ہیں ان کے زمانے سے پہلے کا زمانہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے یہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ وہ اللہ کے ولی تھے اور محدث تھے جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے سبق حاصل کیا ہے ان کے سٹوڈنٹ تھے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فورٹی سیلیکٹڈ سٹوڈنٹس تھے ان چالیس سٹوڈنٹ میں عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بھی تھے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے پھر وہ علم دیا ہے آج جتنے بھی بڑے بڑے حدیث کے امام ہیں ہم جب حدیث کے اماموں کے بارے میں پڑھتے ہیں کئی بڑے بڑے امام ہیں جن کی روایتوں پر لوگوں نے انگلی اٹھائی ہے یا اس پر سوال کیا ہے لیکن عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ وہ محدث گزرے ہیں آج تک ان کی روایتوں پر اور ان کی سندوں پر کسی نے انگلی تک نہیں اٹھائی ہے یہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ہے اللہ نے انہیں نوازا اور ایک زمانہ وہ آیا کہ بغداد میں جب یہ سبق پڑھایا کرتے تھے ان کے سبق میں چالیس ہزار سٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے فورٹی تھاؤزن سٹوڈنٹس اور اس زمانے میں یہ مائکرو فون نہیں تھا پڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ یہاں سے سبق پڑھاتے ایک آدمی سنتا وہ پیچھے والوں کو سناتا اس کے بعد وہ پیچھے والوں کو سناتا جیسے مکبر تکبیر دیا کرتے ہیں اس طریقے سے الیون ہنڈریڈ مکبر ان کے سبق میں کھڑے رہا کرتے تھے گیارہ سو مکبر ہوتے اور چالیس ہزار کا مجمع ہوتا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ انہیں سبق پڑھایا کرتے تھے اللہ نے ایسا مقام دیا حضرت امام ابن احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں لیکن جب عبداللہ بن مبارک کو دیکھ لیتے ہیں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں مشرق اور مغرب کا عالم آ چکا ہے یہ وہ عالم ہے جو مشرق اور مغرب کا عالم ہے اتنا رسپیکٹ کیا کرتے تھے ہارون رشید کا جب زمانہ آیا ہے بادشاہ ہارون رشید کا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ان کے زمانے میں بغداد میں ایک شہر تھا اس زمانے میں رقہ آج تو وہ بغداد میں ایک محلہ بن گیا ہے اس زمانے میں وہ شہر تھا ہارون رشید کا وہاں پر پیلس تھا ہارون رشید ایک مرتبہ اپنی وائف زبیدہ کے ساتھ میں اپنے پیلس کے اوپری حصے میں بالکنی میں کھڑا ہوا تھا اور ہارون رشید نے شور سنا بہت لوگ شور کر رہے ہیں ہارون رشید گھبرا گئے فوراً اپنے فوجیوں کو بھیجا کہ کیا بات ہے کئی دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا کہیں دشمن تو نہیں آ گئے تو ہارون رشید نے باقاعدہ فوجیوں کو بھیجا فوج نے آ کر خبر دی ہے کوئی دشمن نے حملہ نہیں کیا آج عبداللہ بن مبارک شہر میں داخل ہوئے ہیں اور لوگ انہیں ویلکم کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اسی کا یہ شور سنائی دیتا ہے یہاں تک کہ حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا دیا کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس وقت ان کو چھیک آ گئی اور چھیکے وہ اور انہوں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ جب انہوں نے کہا ہے اتنا بڑا مجمع تھا کہ جب مجمع نے یرحمک اللہ کہا پورے بغداد میں وہ آواز سنائی دی ہے اس وقت زبیدہ نے ہارون رشید سے کہا کہ میرے سرتاج تم اپنے آپ کو بادشاہ کہتے ہو دنیا کی آدھی حکومت کا دنیا کی آدھی حکومت تمہارے پاس ہے لیکن میرے سرتاج بادشاہ یہ کس کام کا جو لوگوں کے جسم پر حکومت کیا کرے عبداللہ بن مبارک کو دیکھو یہ وہ بادشاہ ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے کوئی پولیس نہیں آئی تھی لوگوں کو بلانے کے لیے یہ عبداللہ بن مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام نصیب فرمایا تو بہرحال یہ بہت بڑے محدث ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں جن کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اللہ نے علم بھی دیا دولت بھی ان کے پاس بے شمار ہے اور بڑی عزت سے اللہ نے نوازا تھا لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں اور اور ان کے اخلاق کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں آج ہمارا تو حال یہ ہے ذرا مال آ جائے عزت مل جائے عہدہ مل جائے کرسی مل جائے مزاج چینج ہو جاتا ہے لوگوں سے بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے ذرا سا ایک عہدہ مل گیا نہ جانے اپنے آپ کو کون سا تیس مار خان سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے انداز گفتگو بدل جاتی ہے یہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ہے ان کی اخلاق کی ایک ایگزامپل آپ کو پیش کرو ایک شخص ان کے پاس آیا کہنے لگا حضرت سیون ہنڈریڈ دینار کا میرے اوپر قرضہ ہے دینار گولڈ کوئنس کو کہا جاتا ہے تو سیون ہنڈریڈ گولڈ کوئنس کا میرے اوپر قرضہ ہے جس کی بنا پر میں بہت ٹینسڈ رہتا ہوں ہر وقت ایک پریشر رہتا ہے میرے اوپر قرضہ ہے قرضہ ہے ڈیپس ہے اگر آپ مجھے سات سو دینار دے دو میری زندگی میں سکون آ جائے گا قرض کا بوجھ ختم ہو جائے گا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت ایک لیٹر لکھا اپنے اکاؤنٹنٹ کے نام اور کہا لیٹر کو بند کیا انولپ میں ڈالا اور کہا جاؤ میرے اکاؤنٹنٹ کو دے دو وہ تمہیں دے دے گا وہ اتنا خوش ہوا ہے وہ غریب آدمی انولپ لے کر وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اکاؤنٹنٹ سے کہنے لگا اپنی سٹوری سنانے لگا میں بہت غریب تھا میرے اوپر سات سو دینار کا قرضہ تھا میں عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا انہوں نے میرے لیے یہ لیٹر لکھ دیا ہے مجھے تم خزانے میں سے سیون ہنڈریڈ دینار دے دو یہ لیٹر ہے اور لیٹر پیش کیا اکاؤنٹنٹ نے لیٹر کھولا تو اس میں یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ اس کو سیون تھاؤزن دینار دے دو سیون تھاؤزن دینار دے دو اکاؤنٹنٹ حیران ہو گیا یہ اپنی سٹوری بیان کرتا ہے کہ سات سو دینار مانگے تھے اندر سیون تھاؤزن لکھا ہوا ہے اکاؤنٹنٹ نے فوراً سوچا شاید عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ایک ڈیجٹ زیادہ ڈال دیا ایک زیرو زیادہ ہو گیا ہے ایک ڈیجٹ بائی مسٹیک زیادہ ہو گیا ہے ورنہ یہ سیون ہنڈریڈ مانگنے آیا ہے چنانچہ اس کو کہا کہ چل میں تجھے دیتا ہوں اس میں تو سات ہزار لکھے ہوئے ہیں اور اس کو لے کر یہ جو اکاؤنٹنٹ تھا ویریفائی کرنے کے لیے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا وہ آدمی وہیں کھڑا ہے کہنے لگا کہ حضرت یہ آیا ہے سیون ہنڈریڈ دینار لینے کے لیے اس نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی یہ آپ کا لیٹر ہے آپ نے بائی مسٹیک لگتا ایک ڈیجٹ ایکسٹرا لگا دی ہے اور سیون تھاؤزینڈ کر دیا ہے تو ذرا ویریفائی کر دیجئے کیا معاملہ ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ نے وہ لیٹر لیا فورٹین تھاؤزینڈ لکھ دیے فورٹین تھاؤزن دینار چودہ ہزار دینار لکھے بند کیا کہا پھر سے وہاں پر جاؤ جو لکھا ہے وہ دے دو یہ شخص اس کو واپس لے کر گیا جب اکاؤنٹنٹ نے وہاں پر کھولا تو حیران کہ سیون ہنڈریڈ کا میں سیون تھاؤزن سمجھ رہا تھا سیون کے فورٹین وہ تو حیران ہو گیا خیر مالک کا حکم تھا فوراً دینار نکالے اور اس اس غریب غریب آدمی کو دیا سوچو کی خوشی کا کیا علم ہوگا ارے وہ تو ایسا ایکسائٹیڈ ہو گیا اتنا خوش ہو گیا جلدی جلدی چودہ ہزار دینار لیے اور وہ لے کر روانہ ہو گیا یہ اکاؤنٹنٹ دوبارہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ والے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی سات سو مانگنے آیا ہے آپ نے سات ہزار لکھا میں نے سات ہزار بتایا آپ نے چودہ ہزار کر دیا کیا جواب دیا ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کاش اللہ ہمیں ایسا بنا دے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا فرمایا کہ دیکھ میرا وہ, وہ بندہ میرا وہ بھائی میرے پاس سیون ہنڈریڈ دینار لینے کے لیے آیا تھا اس نے میرے سامنے ریکویسٹ کی ہے جب میں جب اس نے میرے سامنے یہ ریکویسٹ کی مجھے میرے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ گیا میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو ایمان والا کی ایمان والے کو اچانک خوش کر دے جو ایمان والا کسی ایمان والے کو اچانک خوش کر دے یعنی اس نے سوچا بھی نہیں ہے اور ایسی خوشی اس کو دے دے جو ایمان والا کسی ایمان والے کو اچانک خوش کر دیتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے میرے ذہن میں خیال آیا یہ سات سو لینے آیا ہے اگر سات ہزار دوں گا یہ بہت خوش ہو جائے گا اور ان ایکسپیکٹڈ ہیپینس اس کو ملے گی اور یہ خوشی سے مل گئی اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اس لیے میرے بھائی میں نے سیون ہنڈریڈ کی جگہ پر سیون تھاؤزن لکھا تھا لیکن تم نے سب گڑبڑ کر دی تم نے اس کے سامنے ہی بتلا دیا یہ سیون تھاؤزن ہے اب جب وہ سیکنڈ ٹائم میرے پاس آیا تھا اس کے ایکسپیکٹیشن سیون تھاؤزن کے ہو گئے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ واقعتاً سیون تھاؤزن ملے اب اس کو اگر میں سیون تھاؤزن دیتا اس سے اتنی خوشی نہیں ہوتی میں نے ڈبل کر دیا تاکہ اسے خوشی نصیب ہو جائے اور اسے خوشی مل جائے گی تو اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا میرے بھائیوں کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے ایمان والے بھائی کو ہم خوش کر دے کسی بھی اعتبار سے خوش کر دے کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آیا اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب ایمان والے کو اسمائل کرتے ہوئے دیکھو تو بولو اضحک اللہ حسین نکا مسنون دعا ہے اضحک اللہ حسین نکا میرا بھائی تو ہنس رہا ہے اللہ تجھے ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے اس لیے ہمیں یہ کہا گیا کہ ایمان والوں اپنے مسلمان بھائی کو خوشی میں دیکھو ہستا ہوا دیکھو دعائیں دو اسے کہ وہ اور ہنسے اور خوش ہو جائے یہ نہیں معاملہ ہو کہ ذرا ایمان والے کو ترقی مل گئی اگر میرے بھائی کو ترقی مل گئی اگر فلاں کو ترقی مل گئی تو دل کے اندر حسد ہونے لگے جلن ہونے لگے اور یہ سوچنے لگے کیوں اسے ملا کیوں مجھے نہ ملا اور اس پر وہ حسد کا معاملہ کرے اس کو ہماری شریعت نے پسند نہیں کیا ہے آج اللہ معاف فرمائے آج ہمارا یہی حال ہے کہ ذرا کسی کو کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہماری کچھ امید تھی اور وہ امید نہیں پوری ہوئی بس حسد کرنا شروع جلنا شروع بلکہ اللہ معاف فرمائے کہ اپنی غلط خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایمان والا دوسرے ایمان والے پر بلیک میجک کروانے سے بھی نہیں ڈرتا ہے اللہ معاف فرمائے ایک آپس میں بھائی بھائی ہے ایک گھرانہ ہے چچا بتیجے کا رشتہ ہے لیکن ایک صدمہ لگ گیا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ وہ اپنے بیٹے کی شادی کروائے گا اور اسے یو کے بلائے گا لیکن میری بیٹی کے بجائے کسی اور سے اس نے شادی کروا دے بس تکلیف ہوئی اسے اور اس کے نتیجے میں اتنا گر جاتا ہے اپنے ایمان تک کا سودا کر دیتا ہے جادو کا ہونا حق ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا لیکن میرے بھائیوں جو لوگ یہ بلیک میجک کرتے ہیں یا کسی سے کرواتے ہیں یا ناپاک اور حرام علم کیا کرتے ہیں اللہ شاہد ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آخرت تو برباد ہے اللہ دنیا میں بھی تڑپا تڑپا کر موت دیتا ہے اس بنا پر آج ایمان والوں کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے اللہ نے کسی کو ترقی دی ہے ارے میرے نبی نے فرمایا دعا کر اللہ تجھے اور ترقی دے تیرا دل وسیع ہوگا اللہ تیرے لیے بھی روزی کے دروازے کھول دے گا لیکن اگر جلن حسد کینا اور اس کی وجہ سے یہ غلط کام کیے گئے اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا خطرناک ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا یہ واقعہ آپ کو میں سنا رہا تھا اللہ نے ایسے اخلاق سے نوازا تھا اتنے پیارے اخلاق ہے اور اللہ تعالیٰ نے جہاں اتنا بڑا علم کا مقام دیا ایسے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہی زندگی نصیب فرمائے لیکن اس کے باوجود اللہ کا ڈر دل میں بیٹھا ہوا ہے اور کیسا ڈر عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے ایک دوست کہتے ہیں کہ میں اور عبداللہ ابن مبارک کلاس میٹس تھے ہمیشہ ساتھ میں پڑھے وہ بھی ٹیلنٹڈ تھے میرے پاس بھی بہت ٹیلنٹ تھا دونوں آگے رہے ہمیشہ پڑھنے میں لیکن وہ دوست کہتے ہیں ہمیشہ سوچتا تھا کہ دونوں سیم تھے پڑھنے میں آج وہ اتنے اوپر چلے گئے میں یہیں پر رہ گیا وجہ سمجھ میں نہیں آئی وہ دوست کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا یہی سوچ رہا تھا اچانک چراغ بجھ گیا جس کمرے میں تھے چراغ بجھ گیا لیمپ بجھ گیا اندھیرا ہو گیا لوگوں کو کہا بھائی جلدی لائٹ آن کرو جلدی چراغ جلاؤ لوگ گئے سب کچھ لائے جلایا جیسے ہی چراغ جلایا وہ دوست کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور ان کی داڑھی بھی تر ہو چکی ہے وہ کہتے میں حیران ہو گیا میں نے کہا عبداللہ کیا بات ہے ہم دونوں ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے اتنی دیر میں تم نے تمہیں اتنا رونا آ گیا اور کیا بات ہے عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا ادھر لائٹ بند ہوئی ہے اندھیرا چھایا ہے مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے دوست کہنے لگے یہی وہ کوالٹی تھی جس نے عبداللہ کو عبداللہ ابن مبارک بنا دیا اللہ اللہ کے ولی اسی کو کہا جاتا ہے کہ خلوت میں بھی اللہ کا خوف ہے جلوت میں بھی اللہ کا خوف ہے یہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ہے اللہ نے اتنے بڑے مقام سے نوازا لیکن ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا ہے سارے سٹوڈنٹس ان کے موجود ہیں چارپائی پر بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں جب آخری گھڑی آئی تو اپنے سٹوڈنٹس کو یہ کہا مجھے زمین پر ڈال دو مجھے اٹھا کر زمین زمین پر ڈال دو اب اس زمانے میں زمین پر کارپیٹ نہیں تھے مٹی ہے دھول ہے گندگی ہے فرماتے مجھے زمین پر ڈال دو سٹوڈنٹس ہیزیٹیٹ ہو رہے ہیں ہمارے استاد کو ہم چارپائی پہ سے نیچے گندگی میں زمین پر ڈال دے مٹی میں ڈال دے بار بار کہہ رہے ہیں مجھے زمین پر ڈال دو مجھے زمین پر ڈال دو شاگردوں نے سوچا الامر فوق الادب کہ ادب سے زیادہ امر کا حکم کا خیال کرنا ہے انہوں نے اٹھایا اور عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کو زمین پر ڈال دیا آخری گھڑیاں ہے شاگردوں کا بیان ہے جیسے ہی زمین پر ڈالا ہے ہم نے جو دیکھا ہماری چیخ نکل گئے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنی داڑھی کو زمین پر رگڑ رہے ہیں اپنے گال کو زمین پر رگڑ رہے ہیں اور رو رو کر کہہ رہے تھے اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے بڑھاپے پر رحم فرما اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما شاگرد کہنے لگے اتنے بڑے وقت کے محدث ہے لیکن ہمارے استاد کا حال یہ ہے اتنا اللہ نے دیا عمل پر بھروسہ نہیں ہے رو رو کر کہہ رہے ہیں اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما اور فضل کا معاملہ فرما صحیح ہے میرے بھائیوں عمل ہمارے سب ادھر ادھر ہو جائیں گے اس لیے کہ جو نعمت اللہ کی ملی ہے اس کے مقابلے میں ہمارے اعمال کے کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ اللہ سے تو یہی دعا کرو مولا عمل نے ہمارے عمل کو مت دیکھنا بس فضل کا معاملہ فرما دے رحم کا معاملہ فرما دے اور بلا حساب و کتاب ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے ورنہ قرآن کہتا ہے کہ کل جب قیامت کا میدان قائم ہوگا لوگ جا رہے ہوں گے اچانک اعلان ہوگا وقفوہم انہم مسئولون قرآن کہتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب یہ آیت پڑھتے تھے دھارے مار مار کر روتے تھے اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا اور لوگ پاس ہو رہے ہوں گے کچھ لوگوں کا ہم اسپاٹ چیک کریں گے اچانک پکڑیں گے اور اعلان ہوگا وقفوہم پکڑو ان کو انہم مسئولون ان کا انٹرویو لیا جائے ان کا ٹرائل لیا جائے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اس دن پکڑ لیا گیا جس کا اس دن حساب شروع ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا اللہ ہماری حفاظت فرمائے میرے بھائیوں یہ معمولی بات نہیں ہوگی کہ ہمیں اس طرح بلایا جائے ارے دنیا میں جب ہم ایئرپورٹ پر جاتے ہیں کسی ملک کا سفر کرنے کے لیے اور جب چیک ان ہونے کے بعد میں ہینڈ لگیج سے پہلے جب ہماری باڈی کو سکین کیا جاتا ہے ایک ایک کو بلایا جاتا ہے میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے سے ہماری پوری باڈی کو سکین کیا جاتا ہے ہنڈریڈ پرسنٹ یقین ہے کہ میرے پاس کوئی لیگل چیز نہیں ہے میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ذرا سا بچ جائے تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے کہ ابھی کہاں مصیبت میں پھنس گیا ہماری ماں بہن ہے گولڈ پہن کر گئی ہے گھڑیاں پہن کر گئی ہے اور اگر میٹل ڈیٹیکٹر نے کی آواز کر دیا لائٹ ہو گئی اور یہ کہا گیا ان کو چیک کرنا پڑے گا ان کا انٹرویو لینا پڑے گا ان کو ڈیٹینشن میں لیا جائے گا کیا کیفیت ہوتی ہے ہماری اور یہ دنیا کا تھوڑا سا راستہ ہے جسے پار کرنا ہے اور ہم ہنڈریڈ پرسن شور ہے ہم رونگ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے پھر بھی اچھا نہیں لگتا ہے اور برا محسوس ہوتا ہے کہ سب کے سامنے مجھے چیک کیا جا رہا ہے میرا انٹرویو لیا جا رہا ہے مجھے ڈیٹینشن میں ڈالا جا رہا ہے کتنا برا لگتا ہے ادھر جب یہ اعلان ہوگا سٹاپ دیم ہم ان کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں اس وقت تو ہمیں ہنڈریڈ پرسن یقین ہے کہ دل اتنا کالا ہے اندر اتنا رسٹ لگا ہوا ہے اتنی ڈاکنے سے اتنی گناہ ہے کہ اگر اب ہمیں پکڑا گیا ہے تو ہم بچ نہیں پائیں گے جب انوسنٹ ہوتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں وہاں تو واقعیتاً ہماری یہ حالت ہوگی کہ گنے گار ہے اللہ کی نافرمانی کر کے گئے ہیں اگر وہاں پکڑے گئے تو کیا عالم ہوگا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ آیت پر کھاتا ہوں میری باڈی شیور ہو جاتی ہے کہ اگر وہاں حساب ہو گیا تو کیا معاملہ ہوگا دعا کرو اللہ تبارک و تعالی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 يقوم الحساب اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان القرآن وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ بڑے گنہ گار و خطا کار ہے مولا پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے اللہ بدن کا ایک ایک بال گنہ گار ہے بدن کا ایک ایک عضو گنہ گار ہے سر کے بال سے پیر کے ناخون تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں مولا تیری بارگاہ میں آئے ہیں دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ معاف فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے نولا ہدایت سے مالا مال فرما دے رب کریم ہم سے راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا ابھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے تو ہی تو ہمارا خالق و مالک و رازق ہے مولا جیسے بھی ہے تیرے نام لیوا ہے اللہ معاف فرما دے ابھی اور اسی گھڑی معاف فرما دے مولا پوری زندگی گناہوں میں گزر چکی ہے مولا ابھی کل رات کی بات ہے تیرے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر ہم نے معافی مانگی تھی رو رو کر کہا تھا اللہ گناہ نہیں کریں گے لیکن مولا تو گواہ ہے اللہ تو جانتا ہے کل سے اب تک میں نہ جانے کتنی غلطیاں ہو گئی نہ جانے کتنی نافرمانیاں ہو گئی نہ جانے کیسی کیسی گیبتیں ہو گئی اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ تو ہم سے ناراض مت ہونا مولا جیسے بھی ہے تیرے ہی تو بندے ہیں تیرے ہی نام لیوا ہے ہم سب تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی مولا تیرے بندے ہونے ہونے کی کی لاج لاج رکھ رکھ لے لے نبی کے امتی اور ابھی اور اسی گھڑی ہم سب کو معاف فرما دے الہ العالمین ہر پریشان حال کی پریشانی ختم فرما دے جو مقروض غیبی طریقے سے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے اللہ ہماری روزیوں میں برکت دے دے مولا مقدر کی روزی تو تو دے کر رہتا ہے ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ہماری روزیوں میں برکتوں کو شامل فرما دے حلال برکت والی روزی نصیب فرما دے دے دے حلال کھانے والا والا بنا بنا کمانے اور پروردگار عالم اپنے مال کو حلال جگہ پر لگانے والا بنا دے الہ العالمین ہم سب کے لیے خیر کی آفیت کے فیصلے فرما دے بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے با اولاد کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت عزت کرنے والا بنا دے الہ العالمین ہمارے والدین پر رحم فرما دے اگر زندہ ہو تو عمروں میں برکت نصیب فرما دے اگر مرحوم ہو چکے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرما دے اللہ ہر قسم کی برائیوں سے حفاظت فرما دے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا لے شریروں کی شرارت سے بچا لے مولا کریم جو ہمارا برا چاہے پروردگار عالم تو انہیں راہ راست بتا دے اللہ انہیں نیک امال کرنے والا بنا دے اللہ اللہ پوری امت میں جوڑ پیدا فرما دے آپس کے توڑ اور اختلاف کو ختم فرما دے ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد